حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر تیار کرے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 736